بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والشمس تجري لمستقر 老乡。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 ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنعيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له رحيم نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم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 فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا حضرات علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں پیارے بچوں نشین ماں اور بہن معاشرتی زندگی میں نکاح اور طلاق کو بڑی اہمیت حاصل ہے دوسرے مذاہب میں نکاح و طلاق کے باب میں بڑی افراد اور تفریق پائی جاتی ہے مثلا عیسائیت کا ایک دور وہ تھا کہ شادی ہو جانے کے بعد مرد کو یہ اختیار نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنی عورت کو طلاق دے چاہے اس کی زندگی جہنم ہی کو نہ بن جائے اور نہ تو عورت کو یہ حق حاصل تھا کہ کسی طریقے سے وہ مرد سے اپنا پیچھا چھڑا لے لیکن اسلام میں افراد اور تفرید کو ختم کر کے اس معاملے میں ایک مستحکم نظام پیش کیا گیا ہے آپ غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ نکاح وہ مقدس عمل ہے جس کی وجہ سے ایک خاندان وجود میں آتا ہے نکاح ہو جانے کے بعد ایک مرد کسی کا باپ بنتا ہے کسی کا دادا بنتا ہے کسی کا نانا بنتا ہے اور عورت کسی کی بیوی بنتی ہے کسی کی ماں بنتی ہے کسی کی دادی بنتی ہے کسی کی نانی بنتی ہے اس طرح نکاح کے مقدس عمل سے ایک خاندان وجود میں آتا ہے میاں بیوی کے درمیان بڑا گہرا اور بڑا لطیف تعلق قائم ہو جاتا ہے اسی نکاح کی وجہ سے جس لطیف اور گہرے تعلق کو قرآن حکیم میں یوں بیان کیا گیا ہے ہن لباس اللہ مان تم لباس اللہ عورتیں مردوں کا لباس ہیں اور مرد عورتوں کا لباس ان کے درمیان جو ایک گہرا اور لطیف تعلق ہے اس لطیف تعلق کو اتنے بہترین انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ اس سے بہتر انداز میں اس لطیف تعلق کو واضح اور بیان نہیں کیا جا سکتا اسلام یہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان نکاح کے ذریعے جو تعلق پیدا ہوا ہے جو گہرا ربط پیدا ہوا ہے جس میسا کے غلیز کا انہوں نے اقرار کیا ہے یہ مضبوط بندھن یہ گہرا تعلق ہمیشہ برقرار رہے وہ نہیں چاہتا کہ کبھی اس تعلق میں ترار رہے لیکن انسان کے ساتھ شیطان بھی ہے انسان کے ساتھ اس کا نفس بھی ہے انسان کے ساتھ اس کا غلط ماحول بھی ہے انسان کے ساتھ اس کی جذبات انسان کے ساتھ اس کے خواہشات ہیں اور بہت ساری چیزیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے اس نازک آپ کینے میں پال آ جاتا ہے اور اس میں سب سے بڑا رول شیطان ادا کرتا ہے وہ حدیث تو آپ برابر سنتے رہتے ہیں کہ شیطان اپنے تخت کو ہر روز پانی پر بچھاتا ہے اور اس کے بعد اپنے کارندوں کو پوری دنیا میں بھیجتا ہے اور پھر یہ واپس آ کر کے شیطان کو رپورٹ دیتے ہیں کہ میں نے یہ کام سر انجام دیا تو وہ بولتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا ایک شیطان کہتا ہے کہ میں نے یہ کام سر انجام دیا شیطان کہتا ہے تم نے کوئی کام نہیں کیا وہیں آ کر کے یہ بولتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کر دی وہ کہتا ہاں یہ کام تم نے کیا ہے آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ میرے بغل میں میرے تخت کے اوپر بیٹھ جاؤ کم کرو اس کو ذرا کم کرو کائے کو اتنا لمبا چوڑا کرو ایک تو شیطان نہیں چاہتا کہ میاں بیوی کا تعلق برقرار رہے وہ اس تعلق کے درمیان درار پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ تعلق خراب ہو جاتا ہے یا انسان کا نفس ہے گھر کا ماحول ہے جس کی وجہ سے اس نازک آدگینے میں پال آ جاتا ہے لیکن اسلام حت تل امکان یہ چاہتا ہے کہ یہ تعلق برقرار ہی رہے اس کے لیے اس نے کچھ اصول وضع کیے اور یہ اصول بڑے ہی حکیمانہ ہیں مثلا اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم کہ مرد عورتوں کے قوام ہیں دو وجہوں کی بنا پر ایک تو یہ عورتوں کے اوپر اپنا مال خرچ کرتے ہیں زیادہ انہیں قوامیت حاصل ہے ان کے اوپر دوسرے بازوم من ممباز ان دونوں کی اگر جسمانی ساخت دیکھی جائے تو اس میں قوام بننے کے لائق مرد ہے اور اسلام چونکہ دین فطرت ہے اس نے اسی کو قوام بنایا جو یہی صلاحیتیں لے کر پیدا ہوا تھا اس کے بعد ایک بات کہی گئی للغیب بما حفظ اللہ تو نیک عورتیں وہ ہیں جن کے اندر دو صفتیں پائی جائیں ایک تو قانتات قانتات کا مطلب اپنے شوہروں کی حد درجہ متی اپنے شوہروں کی حد درجہ فرما بردار دوسرے حافظات للغیب بما حفظ اللہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں وہ اس کے مال کی حفاظت کرنے والی ہوں اور خود اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی یہ دو صفتیں جن عورتوں کے اندر موجود ہوں وہ عورتیں نیک صالحات اس کے بعد یہ بات بیان فرمائی گئی کہ اگر میاں بیوی کے درمیان جو گہرا تعلق ہے یہ اگر خراب ہو جائے تو فوراً جذبات میں آ کر کے نہ تو عورت کو خولا لینا چاہیے نہ مرد کو فوراً طلاق دے دینا چاہیے بلکہ کچھ طریقے بتائے گئے ان طریقوں کے اوپر پہلے عمل کریں اگر شوہر یہ دیکھتا ہے کہ بی نوفرمند ہے ولہ کی تقافون نشوز ہوں ان کی نافرمانی کا تمہیں خوف ہے یہ دیکھتے ہو کہ بیوی نافرمان ہے جذبات میں آ کر کے فوراً طلاق مت دے ڈالو بلکہ پہلا طریقہ یہ اختیار کرو کہ ہننا ان کو سمجھاؤ بڑے پیار سے بڑے اچھے انداز سے کہ دیکھو زندگی تمہیں بھی گزارنی ہے زندگی مجھے بھی گزارنی ہے زندگی ایک لمبا سفر ہے اس سفر میں ایک سے دو بھلے ہوتے تنہا تمہیں بھی زندگی گزارنے میں پرابلم پیدا ہوگا اور تنہا مجھے بھی زندگی گزارنے میں پریشانی ہوگی لہذا کیوں نہ ہم دونوں اس تعلق کو باقی رکھیں آپس میں جو ان کی بنیادیں ہیں ان بنیادوں کو سامنے لا کر کے اس کا حل نکال لیں اگر اس افہام و تفہیم کے بعد اس نصیحت کے بعد اگر عورت کی سمجھ میں بات نہیں آتی تو پھر دوسرا طریقہ اختیار کرے وہ ہن میں فلم گھر میں رہتے ہوئے اس کا بستر الگ کر دیں بات چیت بند کر دیں اب وہ تنہائی محسوس کرے گی اپنے آپ کو گھر میں سب سے کٹا ہوا محسوس کرے گی تو وہ یہ کتاب کرے گی کہ اس انپن کو اس نظام باہمی کو کسی طرح ختم کر دیا جائے یہ جو اصول بتائے گئے ہیں تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے سارے کے سارے حکیمانہ اور فکری ہیں واجو ہوں میں فلم ان کے بھی طرح رکھ کر اس کے بعد بھی اگر عورت کی سمجھ میں بات نہیں آتی تو پھر وہ غریب ایک خاص دائرے کے اندر رہتے ہوئے انہیں مارو حدیث کے اندر ضرب کے قیود اور ضرب کی حدود بیان کر دی گئی ہے کہ ایسی مار نہ ماری جائے جو ٹوٹ پھوٹ والی ہو ہڈی پسلی توڑ دی جائے ایسی مار سے منع کیا گیا تمبی کے انداز میں اسے مارا جا سکتا ہے اگر اس کے بعد بھی سمجھ میں بات نہیں آتی اگر سمجھ میں بات آ جاتی ہے تب تو بہت اچھی بات فہر ابوال بولا تب کو والا سبیرا اگر وہ تمہاری اطاعت کرے آپس میں تم دونوں مل جاؤ وہ اطاعت کرنے لگے تو پھر ان کے اوپر ظلم کرنے کا کوئی راستہ نہ تلاش کرو لیکن اس تیسرے اصول کو بھی اپنانے کے بعد اگر عورت نہیں مانتی ہے تو ابھی ایک طریقہ اور رہ گیا کیا تم خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْتُوا حَكَمًا مِّنْ اہلی وَحَكَمًا مِّنْ اہلیہ اگر فریقین جدا ہونا ہی چاہتے تو لڑکی کی طرف سے ایک عقل مند آدمی ایک ہوشیار آدمی حکم بن جائے اور لڑکے کی طرف سے ایک اچھا آدمی ایک ہوشیار آدمی دیندار آدمی پرہیزگار آدمی حکم بن جائے پنچ بن جائے اور یہ دونوں سر جوڑ کر کے بیٹھے اور میاں بیوی کے درمیان تعلقات کی کشیدگی کا جو سبب ہے اس سبب کو تلاش کریں اس بنیاد کو سامنے لائے اور معاملے کو پیچ اپ کرنے کی کوشش کریں معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں اگر معاملہ اس صورت میں سلجھ جاتا ہے تعلق برقرار رکھا جائے اور اگر اس مرحلے میں بھی تعلق کے استواری کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تو اب فریقین کو جدا ہونا ہے لیکن ابھی ایک طریقہ اور باقی ہے وہ یہ کہ طلاق دے دو لیکن طلاق دیتے وقت یہ بات پیش نظر رہے کہ حیض کے ایام میں اسے طلاق نہ دو اس لیے کہ ان دنوں میں فطری طور پر آدمی عورت سے دور ہو جاتا ہے تھوڑا اس سے الگ الگ رہتا ہے حالت توہر میں پاکی کی حالت میں اس سے بہت قریب ہوتا ہے لہذا اگر حالت حیض میں طلاق مت دو حالت توہر میں طلاق دو پاکی کی حالت میں طلاق دو اس حال میں طلاق دینے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ بھی فطری وہ بھی بہت حکیمانہ اصول ہے کہ ابھی عورت پاکی کی حالت میں ہے ہو سکتا ہے کہ انسان کا دل اس کی طرف مائل ہو جائے اور طلاق دینے کا ارادہ اگر کر رہا ہے تو ارادہ چھوڑ دے اور اگر طلاق دے ہی دیا ہے تو پھر رجوع کر دے اب بھی تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے جگہ باقی ہے گنجائش باقی ان تمام احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات بالکل واضح اور بین ہے کہ اسلام حتی امکان یہ کوشش کرتا ہے فریقین کے تعلقات جو بگڑے ہیں وہ بن جائے اور فریقین سچ مچ اگر حدود اللہ پر قائم نہیں رہ سکتے تو پھر ان دونوں کے درمیان آخر میں تفریق کر دی جائے یہ جدائی اور علیحدگی اختیار کرنے کا جب ارادہ ہو تو یہ فطری اصول ہیں جن کو ہر آدمی کو مد نظر رکھنا چاہیے ہر شوہر کو پیش نظر رکھنا چاہیے اسی طرح جہاں مرد کو طلاق دینے کا اختیار حاصل ہے اللہ نے اسے اختیار دیا ہے کہ اگر کوئی عورت پسند نہیں آ رہی ہے تو وہ اسے طلاق دے سکتا ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو بھی حق دیا ہے کہ اگر وہ مرد سے ناخوش ہے مرد اس کے معیار میں پورا نہیں اتر رہا ہے تو وہ کھولا لے اس طرح میزان کے ترازو کے دونوں خلروں کو برابر کر دیا گیا ہے کیوں اس لیے کہ اسلام دین فطرت ہے ایسا وہ کر ہی نہیں سکتا تھا کہ ایک کو تو طلاق کا اختیار دے دے اور دوسرے کو خلا کا اختیار نہ دے دے دونوں کو حق حاصل ہے کہ کچھ حالات کے اندر ایک دوسرے سے جدا ہو جائے اور دونوں کو یہ اختیارات دے دیے گئے تو ہر میں طلاق دے تو اس کی کیا شکل ہے تو اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ طلاق کی تین قسمیں طلاق سنی یہ سنی نہیں یہ گروہ نہیں جو اپنے آپ کو سنی کہتا ہے طلاق سنی زمرات طلاق سنت جو بدائی کے مقابلے میں تو ایک ہے طلاق سنی ایک ہے طلاق بدائی اور ایک ہے طلاق باطل لاق باطل کو اول میں سمجھ لیا جائے کہ اس کی حقیقت کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک ہی مجلس کے اندر تین طلاق دے دیتا ہے تو یہ طلاق باطل ہے اس لیے کہ یہ طلاق واقعی نہیں ہوتی تین طلاق اگر اس نے دیا ہے تو صرف ایک ہی طلاق ہوئی اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کا ایک طریقہ بتایا ہے اس طریقے کو اس نے اختیار نہیں کیا تو یہ طریقہ جو طلاق کا ہے وہ باطل طریقہ اس وجہ سے اس کو طلاق باطل کہا گیا کہتے ہیں تین طلاق اگر کوئی ایک مجلس کے اندر دے دے طلاق طلاق طلاق بول دے تو عورت اس کے حبالے زوجیت سے حبال عقد سے نکل جاتی ہے اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے حالانکہ نہ اس کا ثبوت قرآن سے ملتا ہے اور نہ اس کا ثبوت حدیث سے ملتا ہے عجیب بات تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے عورت جس کے لیے حلال ہے اس کے لیے حرام کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ممانعت فرمائی اسلام یہ نہیں چاہتا کہ نکاح کا طریقہ غلط ہو انسان اپنے طریقے سے نکاح کر لے اور اسلام یہ بھی نہیں چاہتا کہ انسان اپنے طریقے سے طلاق دے لے دونوں صورتوں میں اس کے سامنے اصول دے دیے گئے مثلاً اہل حدیثوں کے علاوہ نکاح کا جو طریقہ ہے کہیں صحیح نہیں ہے اب آپ کو تعجب ہوگا یہ سن کر کے کہ نکاح کا طریقہ بھی صحیح نہیں ہے طلاق کا طریقہ تو صحیح ہے ہی نہیں نکاح کے طریقے کے اندر بھی گڑبڑی ہے دلیل دوں

حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث بات کو ایسے کتاب کتاب الطلاق میں لائے کے اندر لائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت نے بغیر اپنے ولی کی اجازت کے کسی سے نکاح کر لیا تو اس کا نکاح باطل ہے اس کا نکاح باطل ہے اس کا نکاح باطل ہے کویا نکاح کا ایک طریقہ ایک اصول بتایا گیا کہ نکاح میں ولی کی اجازت ضروری ہوگی اگر کوئی کورٹ مینج کر لیتا ہے کوئی لڑکی کورٹ مینج کر لیتی ہے ولی کی اجازت کے بغیر تو یہ نکاح نہیں ہوا یہ نکاح قاتل ہے آج کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ بغیر لڑکی کے ولی کی اجازت کے لڑکی سے شادی کر لیتے ہیں اور لڑکی راضی ہو جاتی ہے اور بغیر ولی کی اجازت کے دوسرے سے شادی کر لیتی ہے یہ نکاح پاتی ہے تمام مسالے دیوبندیا کیا بھی ہاں بریلویا کیا بھی سب کے ہاں بغیر ولی نکاح جائے تو نکاح کے معاملے میں اللہ اس کے رسول نے جو قانون دیا تھا دوسرے مسائل کے لوگوں نے اس قانون کا احترام نہیں کیا اب اگر اس بات کی اجازت دے دی جائے کہ لڑکی بغیر ولی کی اجازت کی شادی کر سکتی ہے تو معاشرے کے اندر کتنا فساد پھیل سکتا ہے یہ کسی بصیرت رکھنے والے کے اوپر مخفی نہیں ہے آج یورپ کا جو خاندانی نظام تباہ ہو کر کے رہ گیا ہے چھوٹی چھوٹی بچیاں حمل سے ہو جاتی ہیں بے شمار بچے ناجائز پیدا ہوتے ہیں اور گلیوں کے اندر شہروں کے اندر جرائم کرتے پھرتے ہیں سنگل فادر اور سنگل مدر تو گلی گلی میں پائی جاتی ہے اگر نکاح کا یہ طریقہ بغیر کسنے والی رائٹس کر دیا جائے تو بتائیے معاشرہ کتنے بڑے فساد سے دو چار ہو سکتا ہے ہر عقل مند آدمی سوچنے پر مجبور ہو جائے گا تو نکاح کا طریقہ بھی صحیح نہیں اور طلاق کا طریقہ بھی صحیح نہیں ایک مجلس کے اندر اگر اس نے طلاق طلاق طلاق بول دیا تو اب یہ عورت ان کی نگاہ میں شوہر کے حبالت اکبر اس کی حبال زوجیت سے نکل گئی دلیل کیا دیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مجلس کی تین طلاق کو تین نافذ کیا تھا اور مسلم کی وہ روایت پیش کرتے ہیں حالانکہ اس روایت کے اندر ہی ایسے لوگوں کا جواب موجود ہے آئیے دیکھتے ہیں وہ روایت کیسی ہے روایت اس طرح وان ابن عباس رضی اللہ تعالی نما قال کانت طلاق والا احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ابھی بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صنعت من خلافت عمر رضی اللہ تعالی عنہ طلاق الصلاة واحدة قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان الناس استعجلوا في امر كانت لهم فيه انات فلو امزيناه عليهم امزاه عليهم روا مسلم کی کتاب طلاق حضرت امام مسلم اس حدیث پر کو ایسے کتاب طلاق میں لائے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین طلاق ایک مانی جاتی تھی طلاق اس طلاق واحد تین طلاق ایک مانی جاتی اور کس کے زمانے میں اللہ عہد ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی تین طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے ابتدائی دو سالوں کے اندر بھی تین طلاق ایک ہی مانی جاتی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تین طلاق ایک مجلس کی تین نافذ کر دیا اس کی وجہ بھی بتائی گئی ہے کہ لوگ کثرت سے طلاقیں دینے لگے تھے تو تمبی کے لیے تعدیب کے لیے اور طلاق پر روک لگانے کی وجہ سے کثرت طلاق پر قدر لگانے کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا تھا اور اگر انہوں نے ایسا کیا بھی تو یہ عمل ان کا ہمارے لیے حجت نہیں ہے ہمارے لیے تو وہی عمل حجت ہے جو نبی کے زمانے میں تھا ہمارے لیے وہی عمل حجت ہے جو حضرت ابو بکر کے زمانے میں تھا ہمارے لیے وہی عمل حجت ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے ابتدائی دو سالوں کے اندر تھا اب اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو کسی سیاسی سبب کی وجہ سے کسی سیاسی وجہ سے اگر تین طلاق ایک مجلس کی تین باتیں کر دیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کے خلاف ہے حضرت عمر کی بات نہیں لی جائے گی یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ تمام صحابہ کرام کا متفقہ فیصلہ ہے دلیل دلیل اس طرح ہے فقال عبد الله بن عمر هي حلال فقال الشامي ان ابا قد نهاني فقال فقال فقال عبد الله الله الله الله الله الله الله الله الله بن عمر ارايت ان كان ابي ابي نهى عنها رسول رسول رسول رسول صلى صلى صلى صلى عليه عليه عليه عليه وسلم وسلم وسلم وسلم امر امر امر بل لقد صنعها رواه الترمذي في كتاب الحج الحج حضرت امام حدیث پاک کو کتاب کے اندر لائے ترجمہ کیا ہے شام کا رہنے والا ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے پوچھو کہا کہ حج تمت تو جائز ہے یا ناجائز جائز حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا حج تمت تو جائز ہے تو وہ شامی بولنے لگا آپ کے ابا عمر تو منع کرتے تھے آبا کا قد نہ آنے آپ کے ابا حج تمت تو منع کرتے تھے انہوں نے منع کیا اب آپ کیا بولتے اب دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عمر کیا فرمانے اور ان کا نامی نہا نہا وہ سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا مجھے یہ بتا کہ ایک کام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور میرے باپ نے اس کام سے منع کیا ہے میرے باپ نے اس کام سے روکا ہے اور نبی نے اس کام کو کیا ہے یا کرنے کا حکم دیا ہے کرنے کی اجازت دی ہے کرنے کا اذن اور رخصت دی ہے تو اب بتا امرو ابی ام امر رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم ایک طرف میرے باپ کی بات ہے ایک طرف نبی کی بات ہے اب میرے باپ کا حکم مانا جائے گا میرے باپ کے حکم کی اتباع کی جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کی جائے گی امرو ابی اب امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامی نے کہا بل امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا جائے گا آپ کی بات مانی جائے گی تو عبداللہ فرمایا لقد صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا وہ حج کران تھا لیکن اجازت حج تمتو کی دی ہے تو اسے اس طرح راوی نے کہہ دیا کہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا ہے آپ نے اپنی زندگی میں چار عمرے کیا ایک حج کیا ہے وہ حج حج کران تھا لیکن چونکہ اجازت حج تمتو کے تعلق سے اس وجہ سے حدیث پہ الفاظ آئے کہ نبی نے اسے کیا ہے اگر حکم دیا تو سمجھو کیا ہے اس لیے کہ نبی کے قول اور فیر میں تضاد نہیں ہوا کرتا تو لقد سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا ہے یہ حدیث بتا رہی ہے کہ حضرت عمر کا قول اور عمل نبی کے قول و عمل کے مقابلے میں آ جائے تو حضرت عمر کے قول کو چھوڑ دیا جائے گا یہ خود ان کے بیٹے بول رہے ہیں اس حدیث کے آئینے میں کیا یہ فیصلہ آسانی سے نہیں کیا جا سکتا کہ اگر حضرت عمر نے ایک مجلس کی تین طلاق کو تین نافذ کر دیا تھا لیکن رسول نے اس کی اجازت نہیں دی ہے تو جائے گی نبی کی بات مانی جائے گی عمر کے اس فیل کو کسی سیاسی مقصد کے اوپر محمول کیا جائے گا اور ان کی غلطی تسلیم کی جائے گی جو کچھ ہوا غلط تھا اور غلطی پر مبنی تھا اور انہوں نے وجہ بھی بتا دی ہے ترجمہ پہلے دیکھ لیں حضرت عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو بکر کے زمانے میں حضرت عمر کے خلافت کے ابتدائی دو سالوں کے اندر تین طرح ایک مجلس کی ایک ہی مانی جاتی حضرت عمر نے فرمایا قال عمر رضی اللہ روایت اگلے الفاظ سے بہت زیادہ جلدی کرنے لگے ہیں جس معاملے کے اندر انہیں مہلت دی گئی تھی محلت کو اختیار نہ کرتے ہوئے انہوں نے اجلت اختیار کر لی تو اگر وہ ایسا کریں گے تو ہم ان پر تین طلاق ایک مجلس کی تین ہی نافذ کر دیں گے فام صاحب انہوں نے ایسا کیا ان کے اوپر تین طلاق جاری کر ہی دی تین طلاق اگر کوئی دے دیتا تھا تو اس کی بیوی کو اسے الگ کر دیا جاتا تھا یہ ایک سیاسی مقصد کے تحت یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ قیامت تک اسے باقی رکھا جائے قیامت تک کہیں قانون باقی رہے گا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہا ہے اب تین طلاق دے دیتا ہے اور عقیدہ یہ بنا لیا ہے مسلک یہ بنا لیا ہے اب تینوں طلاقیں اس کے اوپر پڑ گئی اب کیا کرتا ہے دیکھ رہا ہے کہ شوہر حیران و پریشان ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان بچوں کے مستقبل کا کیا ہوگا اس عورت کا کیا ہوگا اب شیطان ہے اور ایسا بے غیرتی کا کام کرواتا ہے کہ جس بے غیرتی کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ اللہ تبارک تعالیٰ فحشہ کا حکم نہیں دیتا اور یہ کراتے ہیں فہشہ کیا ہے وہی ہروں کو کہ ایک اب یہ عورت شوہر کے اوپر حرام ہو گئی اب اگرچہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ عورت شوہر اول کے لیے حلال ہے اس کے اوپر حرام کر کے انہوں نے ایک دوسرے آدمی کے اوپر اس کو حلال کر دیا اب وہ حلالہ کرتا ہے حلالہ کرنے والے کے بارے میں نبی نے کیا فرمایا جی چاہتا ہے کہ وہ حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں حدیث اس طرح ہے تارا تم نے عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول رسول الله الله وسلم الا اخبركم المستعار قالوا بلى يا هو المحلل المحلل لعن رواه حضرت امام ابن اس حدیث پاک کو کتاب النکاح کے اندر لائے حضرت عامر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ادھار لیا ہوا آریت پر لیا ہوا ساٹھ نہ بتا دوں اللہ کے رسول آریت لیا وہ ساٹھ کسے بولتے ہیں ارے بولے وہی محل ہے ہلانا کرنے والا ہلانا لوگوں نے کیا اب اگر علماء کی باتیں آنکھیں میچ کر کے مان لی جائے تو ان کو رب بنانا ہوا کہ نہیں ہوا یہی کام تو یہودی اور عیسائی کیا کرتے تھے جو اس آیت میں بیان کیا گیا دون اللہ بغیر سوچے سمجھے اپنے علماء کی بات مان لی گئی بغیر تحقیق کے تقلیدن گویا اگر قرآن و حدیث کے منہج سے آدمی ہٹ جائے تو ایک تو اس کا عقیدہ بھی خراب ہوتا ہے یہ تو طے عمل بھی خراب ہو جاتا ہے یہ طے معاشرت بھی خراب ہو جاتی ہے یہ بھی طے ہے اب اس سے زیادہ معاشرت اور کیا خراب ہوگی کہ پورا خاندانی نظام ہی بگڑ کر کے رہ گیا جہاں عفت اور جہاں پر تو یہ نظام کیا عیسائیوں کے نظام سے کچھ کم تر درجے کا ہے میں تو کہوں گا دونوں ہی کو حرکتیں بھی کرتے ہیں دوسرے مسالک والے کہ نکاح ہو گیا نکاح ہونے کے بعد تھوڑی سی انبن ہو گئی لین دین میں ماڈرن ڈاکوؤں نے کسی چیز کا مطالبہ کیا تھا لڑکی والے ان ڈاکوؤں کو دے نہیں سکے اب ان ڈاکوؤں نے کچھ ایسی گڑبڑی پھیلا دی جس کی وجہ سے معاملہ تلاق پر منتج ہونے والا ہو گیا لڑکا طلاق دینے کے لیے تیار نہیں پکڑ کر کے زبردستی اس سے طلاق لے لی جاتی ہے اور لڑکا مجبور ہو کر کے مار کے ڈر سے پولیس کے ڈر سے اور دیگر چیزوں کے ڈر سے طلاق دے دیتا ہے اور اس لڑکی کی کہیں شادی اور کرا دی جاتی ہے اہل حدیثوں کے علاوہ تمام مسالک کے اندر جبرن طلاق تسلیم کی جاتی ہے جبکہ یہ چیز بھی درست نہیں ہے یہ قانون اسلام کے خلاف دلیل دلیل اس طرح وان الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي الخطأ نسیا نا ابن ماجہ ہی کتاب نکاح حضرت کو کتاب نکال کے ڈرا ہے حضرت ابو غفاری سے حضرت ابو غفاری رضی اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تبارک و نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے امتیوں کے اوپر سے تین چیزیں ہٹا لی ہیں تین چیزیں معاف ہے تین چیزوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا پہلی چیز خطا غلطی سے اگر وہ کوئی کام کر لیتا ہے تو اس پر کوئی داروگیر نہیں ہوگی کوئی گرفت نہیں ہوگی اور اگر بھول کر کے کوئی کام کر لیتا ہے تو اس کا بھی اعتبار نہیں ہوگا وہ آئی ہی اور اگر جبرن کوئی کام کرا لیا جائے یہاں تک کہ جبرن اس سے کفر پکوا لیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخانہ کلوات کہلوا دیا جائے نبی کی شان میں گستاخی کروا دی جائے تو اس کے ایمان کے اوپر نہیں پڑھتا اس کے ایمان کے اوپر حرف نہیں آتا یہ بات تو قرآن ہے من کا فرب اللہ ممباد ایمان ہی اکری ہے اور کل وہ مطمئن ایمان یہ آدمی کو مجبور کر دیا گیا کفر پکنے پر لیکن اس کا دل مطمئن ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس کفری کلمات کو معاف کر دیتا ہے اب بتائیے خطا معاف نسیان معاف استقرام معاف جبرن کوئی چیز کرا لینا ہے اگر کسی سے جبرن زنا کر لیا گیا تو اور معصوم اور گرفت نہیں اسی طرح جبرن طلاق دلا دی گئی تو طلاق واقع نہیں ہوئی ابھی لڑکی اس کے نکاح میں ہے اور اس کی شادی دوسرے سے کر دی جاتی ہے ایسا جائز ہے دیکھیے کس طرح معاشرے کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے حدیثوں کو قابل عمل نہ بنانے کی وجہ سے پہلے حدیثوں کے علاوہ دوسرے مسالک کے اندر طلاق مکرہ ایسی طلاق جو واقع ہو جاتی ارے اس کے لیے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے امام ہجرا نے کتنی مار کھائی ہے منہ میں کالک لگا کر کے گدے پر بٹا کر کے امام دار ہجرا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کو پورے شہر کے اندر گھمایا جاتا تھا اور جہاں لوگ زیادہ ہوتے تھے بھیڑ زیادہ ہوتی تھی وہاں روک دیا جاتا تھا حضرت گدے میں اتر کر کے بولتے تھے جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے جو نہیں جانتا وہ یہ جان لے کہ میں ہوں اور بولتا ہوں کہ ان سے بھی کہ جبری طلاق کوئی چیز نہیں ہے نہ اس کا ثبوت قرآن سے ملتا ہے نہ اس کا ثبوت حدیث سے ملتا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جن کی پہلی کتاب حدیث کے اندر موت ہے امام مالک یہ بہت مار کھا چکا ہے اس مسئلے کے تعلق سے لوگوں نے ان کو زلیل کوشش کی اس مسئلے کے تعلق سے لیکن اللہ نے سرخرو رکھا جیسے حضرت امام احمد الحمد رحمت اللہ کو خلق قرآن کے مسئلے میں مار خانی پڑی اور اللہ نے سرخرو رکھا ان کے ثابت قدمی کی وجہ سے تو ان نئے نئے مسائل نے جو قرآن و حدیث سے ہٹے ہوئے انہوں نے بڑے بڑے فتنے برپا کیے ہیں کہتے ہیں ہمیں اماموں سے بڑی محبت ہے ہم اماموں کو مانتے امام مالک تو کہتے ہیں کا مکرہ کوئی چیز نہیں ہے اور تم کہتے طلاق کا مکرا ہو جاتے کہاں مانا تم نہیں کو جھوٹ بولتے ہو تم کہ ہم امام کو مانتے طلاق کیسے دی جائے طلاق باطل کے تعلق سے تو وضاحت ہو چکی طلاق بدعی کیا ہے طلاق دیتا ہے مگر حالت حیض میں طلاق دے دیتا ہے یہ طلاق نہیں ہوتی طلاق اگر کوئی آدمی حالت حیض میں دے دیتا ہے تو طلاق طلاق بدعی ہے ایک بات اور یہاں آپ کے سامنے واضح کر دوں جو کہتے ہیں کہ تین طلاق ایک مجلس کے اندر تین واقع ہو جاتی ہے عقل اس کو تسلیم کرتی ہے میں دو اشتحال عقلی پیش کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانچوں وقت کی نمازیں اپنے اپنے اوقات کے اوپر فرض کیا سلاخو عالمی کا تمام نمازیں اپنے اپنے اوقات کے اوپر فرض ہیں فجر کی نماز اپنے وقت پر زہر کی نماز اپنے وقت پر اصل کتاب اب کوئی آدمی پانچوں نمازیں فجر ہی میں پڑھ لے نمازیں ہو جائیں گی قطان نہیں صرف فجر کی نماز ہوگی بقیہ چاروں نمازیں اس کی نہیں ہوگی اگر کوئی آدمی پانچوں نمازیں فجر کے اندر پڑھ ڈالے تو کیا پانچوں نمازیں ہو جائیں گی اس کی نہیں ایک ہی ہوگی وہ نہیں ہے تینوں ایک ساتھ جب حیے نہیں ہے تو تینوں ایک ساتھ کیسے واقع ہو سکتی ہیں جیسے پانچوں وقت کی نمازیں ایک ساتھ اگر پڑھ لی جائیں تو پانچوں نمازیں نہیں ہوتی ہے صرف ایک ہی نماز ہوتی ہے جس کا وقت ہے ایسے ہی کوئی آدمی اگر تین طلاق ایک مجلس میں دے دے تو صرف ایک ہی وہ ہوگی عقل بھی اس کو مانگتی ہے اچھا دوسرا عقلی استحال میں ایک مجلس کے اندر بیٹھا ہوا ہوں دوستوں کے درمیان میرا بچہ آتا ہے کہتا ابا ایک روپیہ دینا میں خاموش ہوں بات کرنے میں لگا ہوا ہوں بچہ پھر آتا ہے ابا ذرا ایک روپیہ دینا تھوڑی دیر بعد پھر بولتا ہے ابا ذرا ایک روپے کی ضرورت ایک روپیہ دینا اب کتنے روپے دینا تین کی ایک ایک روپیہ دینا ایک مجلس میں ایک ہی روپیہ دینا یہ یا تو اس سے حال ہے اس کا بھی جواب کو دے کر کے بتائیں اب وہ تین روپیہ جو دینے والے ہیں ذرا بتائیں وہ تین روپیہ مانگ رہا ہے کہ ایک روپیہ مانگ رہا ہے وہ یہ دو اکل ہیں اور بہت سارے اکل ہیں دوسرے قرآن کی ایک آیت کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشاعت فرمایا یا النبی النساء اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے لیے طلاق دو سوال یہ ہے کہ مطلقہ کی عدت کیا ہے قرآن حکیم نے سورہ بقرہ کے اندر اس بات کی وضاحت فرما دی ہے کہ متعلقہ کی عدت کیا ہو اور جتنی عورتوں کی عدتیں ہیں سب کے بارے میں قرآن حکیم میں وضاحت کر دی گئی متوفان جو جس کا شوہر مر گیا اس کی عدت کیا ہے حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی عورت کا شوہر گم ہو جائے تو اس کی عدت کتنی ہے اسی طریقے سے کوئی عورت متعلقہ غیر مدخولہ ہے اس کی عدت ہے کہ نہیں ہے پوری وضاحت قرآن حکیم میں اور احادیث میں کر دی گئی ہے اب سورہ پتھرا کی یاد بتا رہی وی ہے متعلقہ کی عدت تین حیض ہے یا تین تہر ہے تین حیض یا تین تہر ہے اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی عدت کے لیے ان کو طلاق دو تو سنی طریقہ یہ ہوا کہ توہر کی حالت میں ایک مہینے کے اندر اس کو ایک طلاق دے دے اور اس کے بعد چھوڑ دے اس کی پوری عدت گزر جائے تین مہینے کی یہ طلاق سنی ہے اب عدت سے پہلے رجوع کر لیا تو پھر اس کے نکاح میں آ گئی لیکن عدت جیسے ہی گزر گئی اور عدت کے گننے کے بارے میں بڑی تاکید ہے عدت گن رکھو جیسے ہی عدت ختم ہو گئی اس عورت کو اختیار ہے کسی دوسری جگہ شادی کرنا لیکن اگر آپ اس کو دوبارہ اپنے نکاح میں رکھنا چاہ رہے تو نکاح جدید کے ساتھ پھر لے وہ آپ کے لیے ابھی ابدی حرام نہیں ہوئی ہے یا اسی طریقے سے طلاق بتہ پتہ اس کے اوپر نہیں ہوئی اچھا لیکن آپ نے نکاح جدید کے ساتھ اسے لوٹا لیا ابھی آپ کو دو طلاقوں کا حق حاصل ہے کچھ ہو گئی پھر ایک مہینے کے اندر آپ نے ایک توہر کے اندر اسے طلاق دے دی عدت کے لیے تین مہینے پھر گزر گیا اب آپ چاہے تو نکاح جدید کے ساتھ اسے واپس لا سکتے ہیں ورنہ وہ عورت آزاد ہے اسے اختیار ہے وہ چاہے تو کسی دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے لیکن اگر آپ اسے شادی کرنا چاہتے ہیں پھر اپنی نکاح میں رکھنا چاہتے ہیں تو نکاح جدید کے ساتھ پھر اسے لوٹا لیجیے اس کے بعد آپ نے شادی کرنے کے بعد اس سے تیسری بار ایک مہینے کے اندر اس کو طلاق دے دی اب اس سے رجوع کا حق نہیں رہ گیا اس لیے کہ اللہ نے فرمایا اب مرتان طلاق دو ہی مرتبہ ہے دو مرتبہ تلاق دینے کے بعد رجوع کر سکتے ہو تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد تم رجوع نہیں کر سکتے تو طلاق دینے کا یہ سنی طریقہ ہے جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے اور آدی سے سہیا کے اندر بیان کیا گیا ہے اب آئیے عدتوں کے بارے میں کچھ علم حاصل کر لیتے ہیں پہلے قرآن کی روشنی میں کچھ عدتیں جان لیتے ہیں دلیل حصر بیان کر رہا ہوں میں دو آیت لا جناح عليكم ان طلقتم النساء اما لم تمسوهن او تفریضو لهن فريضه ومتیوهن على الموسي قدره وعلى المقتر قدره مطعم بالمعروف حقا على المحسنين وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرستم لهن فريضه فنسم ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي اختت النکاح وان تعفوا اقرب للتقوى ان دونوں آیتوں کی دلیل حسری ہے کہ کسی آدمی نے شادی کی شادی کے وقت مہر متعین کیا ہے یا نہیں مہر اگر متعین ہے تو اس کی دو صورتیں دخول سے پہلے طلاق ہو گئی ہے یا دخول کے بعد دخول کے بعد اگر طلاق ہوئی ہے تو پوری مہر دے گا دخول سے پہلے اگر طلاق ہو گئی ہے تو فنس آدھی طلاق دے گا اور نکاح کے وقت اگر مہر متعین نہیں تو پھر دو صورت ہے دخول سے پہلے طلاق دیا ہے دخول کے بعد اگر دخول سے پہلے طلاق دیا ہے تو جوڑا کپڑا وغیرہ دے دے اور دخول کے بعد اگر طلاق دیا تو مہر مسل دینا پڑے گا یہ دلیل ہے غور سے سن لینا بات اچھی طرح واضح ہو جائے گی جس عورت کا شوہر مر گیا ہو اس کی عدت کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے شاید فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعۃ اشهر وعشرا چار مہینہ دس دن یہ متوفان نہ زوجہ کی عدت ہے جس عورت کا شوہر مر جائے اس کی عدت چار مہینہ دس دن جس عورت کا شوہر گم ہو جائے وہ کیا کرے اس سلسلے میں موتا امام مالک کی ایک روایت ملتی ہے روایتی اس طرح وہ بھی کتاب الطلاق کے اندر ہے موتا امام مالک نے روایت اس طرح ہے وان سعید ابن المسیب ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال ايما امرات فقدت زوجها وهو لا تدرى فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرَةٌ مَتَّحِلٌ رواه مالک فی الموطا فی کتاب الطلاق حضرت سعید ابن وسیع فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس عورت کا شوہر گم ہو گیا ہو تو چار سال تک تو انتظار کرے فیتا تنتظر اربعین سے اربع سنین چار سال تک انتظار کرے چار سال کے بعد چار مہینہ دس دن کی عدت گزار کر کے اربات و وشرا چار مہینہ دس دن کی عدت گزار کر کے وہ حلال ہو جائے یہ مفقود الخبر کی بیوی کا حکم ہے عورتیں اور دو قسم کی ہوتی ہیں ایک کم سنی کی وجہ سے ماہواری بند ہو جاتی ہے ایک زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے ان دونوں کے بارے میں قرآن حکیم نے بتایا دونوں کے لیے تین مہینہ ہے جو مایوس ہو گئی ہے چاہے چھوٹی ہو یا پھر بڑی عمر والی سے جس میں مایوسی ہو گئی وہ تین مہینے عدت گزارے گی اور وہ عورت جس کی شادی ہوئی اور دخول سے پہلے ہی طلاق ہو گئی اس کے بارے میں اللہ اکبر تعالیٰ نے اشاد فرمایا سورہ احزاب کے اندر اس کے اوپر کوئی عزت نہیں ہے یا ایوہ الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن کہ ایمان والا جو تم نکاح کرو اور بغیر دخول کے انہیں طلاق دے دو فمالک مالہن من عدت تاکت دونا تو غیر ہاں، اس کے اوپر کوئی نہیں حاملہ کی عدت کیا ہے وضع حمل ہے مثلا حالت حمل میں اس نے طلاق دے دیا حالت حمل میں طلاق کی اجازت ہے حالت حمل میں اس نے طلاق دے دیا یا حالت حمل ہی میں طلاق دیا اس نے طلاق تو واقع ہوئے گی اب یہ عدت کتنی گزارے گی اگر دوسرے ہی دن بچہ پیدا ہو گیا تو اس کی عدت پوری ہو گئی عدت الحمانی سے حمل ہے جس دن بچہ پیدا ہو جائے وہ الگ ہو جائے یہ عورتوں کی عدت کے تعلق سے کچھ احکامات تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی خلاصہ یہ کہ معاشرتی زندگی کے اندر کوشش یہ کی جائے کہ بگاڑ پیدا نہ ہو اور اگر فریقین یہ دیکھتے ہیں کہ حدود اللہ پر قائم نہیں رہ سکتے تو پھر ان کے لیے یہ راستے بتائے گئے طلاق کے اور اس کی شکلیں بتا دی گئی رہا عورت کا مسئلہ اگر وہ کسی اپنے شوہر کو پسند نہیں کرتی تو اب اس سے مطالبہ کرے گی کہ تم مجھے چھوڑ دے اگر وہ نہیں چھوڑتا تو پنچوں کے درمیان اس مسئلے کو لے جایا جائے گا اور پنچ اس معاملے کو طے کر دیں گے اور عورت کو اس سے جدا کر دیں گے اب سوال یہ ہے کہ اس حالت میں قرآن حکیم نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں حکم یہ ہے کہ مہر کے اندر شوہر نے جو چیز اسے دی تھی وہ چیز اسے واپس کر جیسے ایک صاحب سے آپ نے فرمایا کہ یہ عورت تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو مہر میں تم نے جو اسے باغ دیا ہے نا وہ باغ واپس لے لو اسے چھوڑ دو تو جو مہر شوہر دے رہا ہے دے چکا ہے وہ واپس لے لے اور اس کو چھوڑ دے اور اس کو مختلیا بولتے اس عورت کو مختلیا بولتے اس کی عدت ایک ہے ایک مہینے کے بعد یہ آرام دیا اور ایک بات یاد رہے کہ خولا یہ طلاق نہیں ہے اگر آدمی دوبارہ اس سے نکاح کرنا چاہے نکاح کر سکتا ہے اس لیے کہ خولا طلاق نہیں ہے یہ بات اچھی طریقے سے ذہن نشین کی جائے آگے چند باتیں اور فائدے کے لیے ذہن میں رکھ لیں کہ میاں بیوی کے درمیان اگر تفریح ہو گئی تو اب بچوں کا کیا ہوگا اس سلسلے میں شریعت نے ہمیں کچھ اصول دیے ہیں کچھ احکامات دیے ہیں کہ بچہ اگر باشعور ہے تو بچے کے اختیار کے اوپر چھوڑ دیا جائے چاہے وہ ماں کے ساتھ رہ جائے باپ کے ساتھ رہے اگر بچہ باشعور نہیں ہے تو حدیث کے اندر ہے کہ قرآن دادی کر لی جائے قرآن جس کے نام نکلے بچے کو اس اس کے حوالے کر دیا جائے بچہ باشعور ہے تو اسے اختیار کیا جائے چاہے ماں کے ساتھ رہے چاہے باپ کے ساتھ رہے اگر بچہ باشعور نہیں ہے تو قرآن دادی کر لی جائے قرآن جس کے نام نکلے بچے کو وہ رکھ لے چاہے عورت کے نام لکھ لے تو عورت رکھ لے اور شوہر کے نام نکلے تو شوہر آخری مسئلہ کہ جب تک وہ حالت عدت کے اندر ہے تب تک اس کا نف کا سکنا آپ کو دینا ہے کی نو رہو واس کی نو ہن سکن تم گزارش اور کیا اللہ یہ کہ حالات خراب ہو جائیں اور شوہر کے گھر میں کچھ ایسا ماحول بنا ہوا ہو جہاں اسے اپنی عفت غیر محفوظ معلوم ہو رہی ہو یا ایسے ویران جگہ پر مکان ہو جہاں پر اسے تکلیف پہنچ جانے کا خطرہ ہو تو وہاں سے وہ منتقل ہو سکتی ہے ورنہ شوہر نام نفتا ستلا دے جب تک عدت گزر نہیں جاتی تب تک وہ اسے اپنے پاس رکھے اس آیت کریمہ سے ایک صاحب نے بڑا پیارا استقلال کیا ہے کہ ٹھیک ہے یہ آیت کریمہ مطلقہ کے بارے میں لیکن اس سے ایک اور بات معلوم ہوتی ہے کہ کوشش یہ رہے کہ عورت وہی رہے جہاں آپ رہیں کمرہ جی میں اور اچھے بولتے ہیں اس آیت کریمہ کی روشنی جہاں آپ رہ رہے ہیں وہیں اس کو رکھو من اور اپنے استطاعت کے مطابق اس کو نان نفقہ وہ اگر کسی بڑی چیز کا مطالبہ کر رہی ہے تو اس کا پورا کرنا آپ کے ذمے نہیں ہے آپ اپنی استطاعت کے مطابق اس کا نان نفقہ سپنا پورا کریں اطلاع کے بارے میں چند مسائل تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھے عمل اور اچھی سمجھ تو فتح فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم حاضرین کل کا جو العد ہوگا ان شاء اس کا اعلان کل کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنے ہی اس کے اوپر عمل کرنے اور کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق دے اور دوسری بات یہ ہے کہ مہینے بھر کی سیریز کی بکنگ ابھی جاری ہے لہذا جو احباب خواہش مند ہیں وہ رابطہ کریں السلام علیکم